الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين جمعے کی نماز ہوتی تھی اس کو جامع مسجد کہتے تھے یہ جامع مسجد بھی آس پاس والے حضرات کی نگرانی میں چل رہے ہیں مقامی حضرات حضرات پاکستان اور دوسرے کی خدمت کرتے ہیں ہم جامع مسجد کی بڑی پشیاں ہوتی ہے اس لیے کہ شریعت میں چمک کی بہت بڑی ہے چمک کے بارے میں حدیث میں مبارک میں آتا ہے جمعے کے دن اللہ مطالعہ مکان حضرت عالم علیہ السلام کو پیدا کر بہت بڑی نعمت حضرت عالم السلام کا میں ایک انسانیت حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کہاں صفت اولیاء کہاں صفت جان تبلیغ فرقہ کہاں صفت خانقاہ اور تصور کا مدارس یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی برکت ایک مرتبہ پاکستان کی بات ہے ایک آدمی میں حضرت کو خواب میں دیکھا اور حضرت علیہ السلام نے خواب میں آپ کو بتایا کہ میں اپنی ابلادی کو ناراض ہوں یمنا میری اولاد مجھ کو بھول گئی جگہ جگہ مسجد ابو وغیرہ رضی اللہ عنہ مسجد ساٹھ مسجد سیدھی مسجد فارو کسی نے مسجد کالم کا جسمت بننا نہیں رکھا مفتی جمیل صاحب جو پاکستان کے تھے اور حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب کی صاحبزادے اس کے بعد ان دو حضرات کے مشورے سے ایک مسجد بن رہی تھی اس مسجد کا نام مسجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام انسانیت کے پالک ہیں وہ جب دل پیدا کیے گئے اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے انہوں نے ہجرت کی جمعے کے لیے فرمائی ہے جنت میں جو حضرت علیہ السلام سے نسیات اور بھول ہو گئی उसको तो अल्लाह ताला ने माफ फरमाया और ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خطر ما लेकिन ये मकसूद था कि हजरत आदम जन्नत से दुनिया की तरफ भेजे اس لیے کہ ہجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادر کیا دین کے لیے ہجرت میں برادر اس لیے اکثر انبیاء آئے سلام نے ہجرت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی انی مہاجر ملا رکھی مصر پر چھوڑ کر پوری سینا سینا آ رہے اور پھر مختلف علاقوں میں تصویر لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمائی ہجر میں اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہمارے مختلف صاحب کا جہاد اس سلسلے میں بات فرما رہے تھے اور جہاد کو بیان کر رہے تھے جہاد کا ایک لفظ ہے مجاہد اور مجاہدت ہے علماء کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میم ہے ماں ماں کے ساتھ کیا کرتا ہے ماں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا فیصلہ اور دوسرا حرف ہے جی جیو کے معنی ہے جان اپنی جان کو بھی اپنے بدن کو بھی دین پر خرچ کرنا اور دین کے لیے لگا دوسرا ہے اوقات اوقات اپنے تین جیون کہ ہم کہتے چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اردو میں کہتے ہیں برف اور پہلے زمانے میں جب برف بگڑتی تھی تو واپس برف نہیں ملتی تھی ٹائم برف کی طرح ہے یہ برف ہمارے اور ٹائم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو واپس نہیں آیا پھر بوتھن سنگھ جی نے کہا چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تاکہ انہوں نے فرمایا بہت اچھی بات ہے ذرا سورج گورو ہوتا ہے تو سورج میں اس اس نے کہا سورج سورج تو تو نہیں نہیں ہو سکتا سکتا اور جب گزر گزر پائے پائے پھر سے کام ہوتا ہے سورج کام سورج چل رہا ہے سورج اپنے راستے کے اوپر چل پڑا اور یہ جتنی مخلوقات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگی ہوئی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے اور ہم بیکار بیٹھے قرآن کریم میں فلا تقسم بالخنس الجوار الخنس والليل الى عسس مفسرین فرماتے ہیں فلا اکثر پس پسند کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پسند ہے فلا حاجت الى القصد وعيدا مقصد اس کے باوجود پسند ہے بے فون نصر ان سے تعلق کے ان ستاروں کی پسند ہے جو سورج کی روشنی کے پیچھے چھپ جاتی ہے سورة بيروج بالحاجة فيرس ثالث بدل فلا أقسم بالخنس الجوار वो सितारे मेरे है मुश्किल है जोहर आदवार शम्स खबर زحل یہ جو ستارے جبانے چلتے رہتے ہیں کبھی ظاہر ہوئی کبھی امریکہ ظاہر اور آئے آنکھ سے اور پھر پوشوں کی پیچھے چھپ جاتے ہیں جب پوش تو ہیں وہ وہ افق سے نیچے نیچے نیچے چلے گئے سورج چلا گیا گیا ہمیں نظر نظر نہیں نہیں آتا آتا مغرب مغرب کے کے بعد بعد چار اس لیے کہ پیچھے چھپ یہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے اور سارے بات ہے یہ ترجمہ بھی یہ منت بھی بیان کیا ممکن ہے کہ بنے کے کے وقت وقت جو لوگ ٹائم نہیں لینا چاہتے جو نہیں آنا چاہتے تو وہ پیچھے پیچھے جاتے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں أزواج أزواجه الملائكة كيف السيد فلا زالت بعبادته كيف السيد ذكر في الله تعالى نے فرمایا ان لك في النهار سبحا طويلا ان کے وقت آپ سبحا طويلا لمبا گشت اور جب آدمی دریا میں سمندر میں ہے تو سورج کے روز کے بعد تیل میں سیٹی نکلتی ہے جو چمکتی ہے سورج میں وہ چم بات ہے تو آپ کی منہ تینوں آج دوڑ کیجیے اور بھی آتا اور اور رات اتحاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت علیہ السلام نے في أوقات في هذا الوقت وإلى وإنه هي عبادته كن كنت أولاد نفسي في نفسي ويوقي عبادة صفة لله من رواية حضرت داود الإسلام یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے کتنا اچھا نظام بنایا چنانچہ وہ نظام سب خراب ہو گیا اس لیے کہ دو چھپ ہونے والے والے ہوتے نے کہا کہ میرے پاس ایک دن بھی نہیں اور دوسرے نے کہا میرے پاس دلال میں نائن نائن دن بھی آئی یہ ایک میرے حوالے کا وہ ان کی عبادت کا وقت تھا اور اس کو چلنے والے آئے تو بنا ہی کام ہو گئی گہرے کا مقصد ہے کہ وقت کو ضائع نہ کریں اور ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا جیسی چہری میں جماعت والوں کی عادت ہے کہتے ہیں مجھے کچھ نصیب کیجیے اس نے کہا جیسے میں نے اپنی جوانی کو ضائع کیا بڑا بنا کے پانچ سال ہو گئے تم اپنی جوانی کو ضائع اور اپنی جوانی کو سننے میں ہم لگا اور خیال ہم کو سننا آرام کرنا چاہیے لیکن آرام کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرونا بنا اور فرماتے ہیں کہ تیرونے کی وجہ سے آدمی اور رات کے وقت ایسا طریقہ بنا کے فجر بعد سو جائے تو اس کا نام فجر ڈال دوپہر کو سو جائے تو زہر کے بعد اصل تک سو جائے تو اس کو نہ ڈر رات کو سو جائے تو اس کو گہرو ڈرائی اس لیے کہتے ہیں جو بھائی نے جہاد اور جان کو بجانا کے راستے خرچ کرنا جان اور کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگانا اوقات کو اوکام پر تعالیٰ کے راستے پہ لگانا یہ کا حصہ ہے نظم و ضبط کے ساتھ حضرت مولانا جو لوگ اوقات کو ضائع کرتے ہیں ان کو وہ تک انسان کبھی جی کی ہے اس سورج کے ان کے پاس اور جب وہ زیادہ تر میں نے کیا ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اور ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ریلم میں بھی عطا فرماتے ہیں اور دین کو بھی فراخ کرتا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ مشورہ ہوا مجھے تاریخ مقرر کرنا چاہیے جس تاریخ پر ہم استعمال کریں گے کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو تاریخ بنانا چاہیے جس پر انتظام نہیں اس لیے کہ ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے اور ولادت کے مقصد نے کہا کہ سبق تو ہم سب کر سکتے ہیں کسی نے بتایا بازار کو اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا کسی نے کہ وفات کا قسم بن کر کے صحابہ کرام کا ہوں اور جیسے رب ہوں کرام ہم سے کہیں اس لیے حضرت اللہ سب باتیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ رسول ہوتے ہم چپ اور جب دنیا سے تشریف لے جائے تو ابھی تک ہم نے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے جھاڑا کے نکل اس کا ابتدائی زمانہ اسلامی تھا اگر اس بات کا سارا طور پر اور حشر کو ماننا کہ انسان کا حشر ہوگا انسان جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے تو ایک مرد بہت بخش پیدا ہوتا ہے ڈوبا ہو سکتا روز کر کے مجبور ہوئی ہے اس اس نے نے کہا کہا تم آج بہت ہم لگ کہ مجھے فکر ہوئی جب میں جیسا کر پیر بڑے ہندو تھا لیکن اسلامی تعلیمات کو کیا تھا اس نے کہا یہ بتائیے بادشاہ سلامت کہ آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنی ہے اکبر نے کہا سکسٹی تھری تریاسٹھ سال جو تیرہ تیرہ سو سو سو سال سال سال ہو ہو ہو گئے گئے گئے اس اس اس کبھی تو چودہ سے سے روشنی فائدہ فیصلہ فرمایا ڈاکٹر کو بھی تعلیم نہیں پڑھائے گی انسانیوں کا طریقہ بھی لے کر چلتے ہیں اور نہیں پڑھائے گھر اس کو بھی نہیں پڑھائیں گے اور بجلی کی لائن کی جب نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرت میں ماشاء اللہ دیکھتے بھاشا دیکھ بدارے ہیں خاندان ہیں چلانے کی کوشش بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے دادا نے ان کی فقیر کی زندگی بتائی اگر چہرے کا قانون یہ ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ خرابی ہے اولاد کو خرابی ہے اور ان کے بہت نوازوں کو فراہمی دیتے ہیں تو ہے اس لیے حضرات اپنے گھر چھوڑو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں اجرت ہوگی اس کی بڑھ کر سے اللہ صاحب کے خلاف ایک ایک عدیز کی ایک حدیث کی خاطر اجرت کروائی بچوڑا چارت اور یہ ہجرت ٹو بھی ہو سکتی ہے یہ اپنے شہر میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ آج زندگی گزار رہا ہے گھر پر کم آتا ہے اور سب آپ کے ساتھ جاتا ہے لیکن کا کام کرے اس لیے علماء کرام ہدای کہ ہدایت کے طریقے ایک ہدایت کا مطلب ہے نمبر ایک ہدایت حیوانات اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو ہدایت خود بہادر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس اس کو کو ہدایت دی کہ تم کیسے کام کرو اللہ نے پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت دی کہ تم اپنے کو کیسے کرو گے تو چوٹی دانے کو نمک اگر توڑا ہے تو وہ بھوک جائے گا جب بھگ جائے گا تو پھر اس کا اس کے کھانے سے نکل جائے اس لیے اس کو توڑ دیا اور پھر کہتے ایک دانا مجھے ساتھ اللہ نے اس کو ہدایت یہ کس طرح کے بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے شہر کی مکھی کو ہدایت دی تم سما سے کہاں کو بچو گے کیا کہتے ہیں لاؤ گے آپ کا نظام ایسے ہوگا یہ ایک مستقل تقریب اور بیان ہے شہد کی مکھیوں کا کیا نظام ہے اور اس نظام میں ہماری یہ کیا سمجھ ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے پھر شہد بنانا ہے اور شہد جو بنتا ہے اس میں پرانے پاک اور اللہ نے لکھا ہے لکھا کہ ایک کو لے کر کے شہد کو سب سن رہا ہے اور دوسرا پڑھ لیے کہ اس کا خراب ہے ظاہر ہے کہ کھلا والا کو حضرت رحیم کی طرف منسوخ ہے لے کر اس کی صدر وہ بیکار ہے اور شہر رعاب یہ آج کل تحقیق اور سائنس سے کی بات سمے کو نہیں اس پر بڑھا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مشہور اور سب سے بہترین چیز جو شہر ہے ظاہر ہے وجہ سے جب بڑھ کے پیڑ تو اللہ تعالیٰ منہ کے راستے شرح پہنچاتا ہے سگریٹ سے اور سے بدلا کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شہد کی بنکی کو شکایت اللہ تعالیٰ کا بارے میں हर प्रमाण को बना सकते हैं रेत का कीड़ा रह सकता कि दर्द को रह सकता है यह हमारा चला किया इंसान यह नहीं बना सकता ये भी जता है हर इंसान को उसकी लाइन की चीज का सिखाना ریل کو سکھانا تھا شکار پر حملہ کیسے کرو گے کشتی کو سکھانا کہ تم شکار کیسے کرو گے کشتی کو سکھانا کہ تم عبادت کیسے کرو گے یہ قدرتی ری کرنا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے راستہ کرنا راستہ بدلا تھا اور بھی سب کو ہم نے راستہ بتایا انہوں نے غلط راستہ کیا صحیح راستہ چھوڑا اور ہدایت راستے پر چلا اس لیے کہ अगर रास्ता होगा रास्ता पर नहीं चलता तो रास्ते का क्या फायदा हम सही रास्ते पर नहीं चले तो रास्ते का क्या फायदा والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं जैसे पानी के सुल्तान ने जिहाद वगैरह किया लनहदियन्नहुम सुबलाना हम अपना रास्ता पर चलाना ولذلك صدق الله من ذا المقصود تكون क्या आदमी बंदे ने मकसद तक पहुंचे अगर रास्ते से वापस हो गया तो फिर क्या कर وقال وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله उस अल्लाह का शुक्र है कि हमें मंजिल मकसूद जन्नत तक पहुंचाया اور حدیث سکھاتا ہے کہ جنت والا کو اپنے جنت والا کا اتنا صحیح معلوم ہوگا کہ دنیا میں کسی کو آپ گھر معلوم نہیں ہوگا جتنا وہ گھر معلوم ہوگا ہر آنے والا میں جنم سوچا اور یہ کہا کرتا ہے کہ آدمی راستہ سیکھ رہے راستے پر چلنا سیکھ لیں اور پھر راستے پر چلنے کے بعد منزل مقصود تک پہنچنے کی دعا کر کے یاد آ رہا ہے توفیق دے دے منزل مقصود کے ہمیں پہنچا یہ چار ہدایت اور بات ہدایت ہے دلائل دلیل نقل دلائل تحقیق ان القرآن لا يهدي یہ کے لیے راستہ بتاتا ہے دلیل یہ وہ راستہ بتاتا ہے ہے جو قرآن قرآن بہت بڑی دولت میرا یعنی صاحبان فرماتے ہیں اور اگر اپنے سے کریں کسی کی کاپت ہوتا ہے تو تلاوت میں نیا نیا مزہ حاصل اور اگر کسی کتاب ہے یہ جو اصل ہے وہ نے پرابلم سنا پڑ اتارتے ہیں جو فطری آواز اس میں اللہ نے اللہ تعالیٰ نے لگ حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد داؤد علیہ علیہ السلام السلام السلام حضرت حضرت ابو ابو موسیٰ لقد من آل آپ کی مزاقی میں سے ایک مزمار اظہار آواز دکھتی ہے وہ آواز سڑک یا خوش والی آواز کے ساتھ اور اس کی ڈیٹ سے آواز والا كما تبعه كذلك آواز اگر وہ اپنے خوشوادی کو اپنے طریقے پر استعمال کرے گا تو منع ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے آپ پاکستان کی جو مریض کو دیکھ رہے اس کی آواز اور پھر آپ سے بدل کہ جو مریض کی آواز کو دے کے دو لوگ کی آواز دے گی پھر وہ آپ کے چاہنے کے لیے دن دوری کی آواز یہ دوری ہٹا کسی طرح پیڑ کی آواز سب جگہ لیکن انسان کی آواز اور خوشحوا کی ہٹ کر یا اللہ تعالیٰ کیسا سکی تھا گجرات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں جلتھی ہے کہ دعوت کی آج اچھا بات کریں سے کر تو ہدایت کے نمبر پانچ قسم ہو گئے یعنی اور ہدایت کی ڈلائی کا نتیجے میں نتیجے جب پہنچی دلائی کا استعمال اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم علم کلام کلام کس اس اس اس پر کو بندرس باتیا بناتی آج تک سائنس کی لڑائی ہے اور وہ سائنس جو مسلمان میں سے ہوتی مسلمان ایک تو سائنس ہے کہ آپ کہیں گے کہ انسان بن کر پھر مندر سے انسان بن گیا لیکن فلسفہ بیکار ہے غلط لیکن ایک جو ان کے مسلط اور مانی ہوئی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے کوئی میری نہیں تو آپ زیادہ ہی کر سکتے ہیں کی ملازمت ہے ہے ایک ایک سائنس کے کے کے مسائل تھے شریعت شریعت احکام اور عقائد کو ثابت کرنا بہت آسان ساتھ بتایا کہ امریکہ میں بنگلہ دیش کے بڑھاتا تھا بنگلہ دیش کے حق میں بتایا کہ دو تین سال بہت گئے کہ میں مسلمان ہوں مولا میں تین سال پہلے مسلمان تھے تو بنگلہ دیش سے آئے تو بنگلہ دیش کے مسلمان مسلمان باپ دادا کے زمانے سے مسلمان اس نے کہا نہیں میں نے یونیورسٹی اور فلاں فلاں ڈگری حاصل کی اور اتنی اونچی ڈگریاں ہیں کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوں کے پاس میں ہو گیا کا ابتدا آج آدمی کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں کر رہا تھا اور پھر اس آئے کے کے کا ترجمہ اور اس آئے کا مطلب آسمان آسمان نے بنایا اور یہاں اور میں دینے سو مسلح پہلے بنایا کہ یہ سیلاب فیصل ہوئی ہے Ojedion se da kendisini dinleyecek yolda bekleyin. Ayudar a algo de eso, no se da cuenta de ser hoy, a mí me identidad se tenía Todas las tardes se ve. Contadas. Dados en el lugar de la Cuando la tala es portada, que te por destino como musulmán. لیکن اسلام زبردست کی چیز نہیں اسلام اختیار سے اسلامی کو اختیار کرنے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک خفیہ دعوت نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سمیہ اسی مسلمان پھر رسول رسول صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم نے نے اپنے داروں داروں کو کو بلایا عشیت دعوت دعوت فرمائی میں تھوڑا سا چار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاؤ سے پہلے دعوت نہیں کی تھی نے آپ جاؤ آپ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کھانے پر سمے کیا کہ ایک اور کھانا سمجھنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا کھانا چالیس سال کے اندر کھایا صحیح ڈاکٹر کی بات ہی ہے پھر دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر فرمائی ختم کرتا ہوں انسان اس میں دعوت رکھی کے دعوت بعد پھر ابو لہب کا وقت خراب ہوا اور اور اور اس نے کہا یہ یہ میرا نتیجہ ہے نبوت کی رائے سے اپنی اپنی امیری سرداری ہمارا سردار کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے فائدہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کو چھوڑتے نہیں بعد شیشے کا ٹوٹنا جب شیشا ٹوٹتا ہے تو اونچی آواز اس کی ہوتی ہے جب پیارا گرتا ہے جیسے پیارا گرنے اور کی آواز آتی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کا اہل آج اس طریقے پر ہے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے کسی طرف واقع واقع ٹوٹ ہدایس نے بنایا جس مقصد کیسایاں جس مقصد کی نے بنایا وہ مقصد جیسے پورا کرتا ہے جس کو گائے دودھ گوشت بھی پشو بھی دیتا ہے اور ضروری ہو کر کے گوشت بھی کھلاتا ہے جس مقصد کی انسان پڑھنا نے بنایا اس مقصد کو راستہ بتانا یہ بھی ہمارا راستے پر چلانا اس کی ریتی کرنا اور پھر اس کے بعد منظر مقصود نے پہنچانا یہ ہمارا کام نہیں اللہ کا کام ہے ہم اس کی دعا کریں گے اللہ ہمیں منظر مقصد تک پہنچا دے اس سے کہ ہمارا کام سب ہو گئے ہم آپ کا کام دلوں کو تبدیل ہم نہیں کر سکتے دلوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا اور ریاکاری کا خطرہ اور اپنی حالت تاکہ افواج لڑائی میں سفر میں جانا ہوتا ہے تو غیر موقع نہیں ملتا لیکن پھر میں اگر ظاہر ہونے کا خطرہ اس کی وجہ سے بالکل ریاکاری ہے شیطان خطرے کے بعد پیش کر کے ہمارے کام تک اتنا لوگوں سے سونے والوں کو پڑھنے والوں کے ذکر کے اور کا کا تو یہی مقصد مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے نمبر چار پانچ مقصد استغفار جیسے استغفار پر آپ نے مولانا جی قرآن صاحب کا بیان ہے اور نمبر چھ تصور کا مقصد خوب دعائیں اور دعا میں دکھائے